معزد علماء کرام بالخصوص نمونہ اسلام نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد جو مسئلہ ختم نبوت ہے اس کے لیے وقت فارغ کرنے کا اور اس کے لیے مل کر بیٹھنے کا اور سوچنے کا اور زندگی بھر کے لیے اقرار اور ایک وعدہ کرنے کا ہمیں اللہ عبیدت نے یہ سعادت بخشی اور مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس پر تو ہم جتنا شکریہ ادا کرے کم ہیں میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر ایک ساتھی بالخصوص اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے دو دو رکت نفل بھی پڑھ لیں اور اپنے شکریہ کے طور پر شکریہ کے نفل بھی ادا کر لے وہ بھی پڑھ لے اور شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ اس مبارک محفل میں آپ نے مجھے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی اور کچھ وقت فارغ کرنے کا موقع عطا فرمایا میرے بھائیوں اس وقت تمام کفر وہ اکٹھے ہو چکی ہیں جتنے بھی اہل باطل ہیں فرق باطل ہیں سب کا اجتماع ہو چکا ہیں اور وہ ایک منظم شکل میں ہمارے خلاف ہمارے اسلام کے خلاف ہمارے دین کے خلاف ہماری ثقافت کے خلاف ہماری معیشت کے خلاف ہماری تعلیم کے خلاف ایک منظم شکل میں مختلف پلیسیا اور سازشیں تیار کر رہی ہیں تمام کفر والے اکٹھے ہو چکی ہیں تو اس وقت یہ بہت ہی مخصوص طبقہ ہے علماء کرام خطبہ اعظام اور طلباء کرام اور عام مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً عشق اور محبت رکھتے ہیں ان کے لیے بیداری مغزی کا ایک بہت ہی یعنی ایک قسم کا قسم کی دعوت ہے میرے بھائیوں یہ کانفرنس جو ہر سال یہاں منعقد ہو جاتی ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ اور اس کے ناموس کے لیے کسی قسم کے قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور اس کانفرنس میں شریک شرکت کرنے والوں کے لیے اور اس کام میں جڑنے والوں کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے لا تزال طائفۃ من امتی وهو قائمۃ علی امر اللہ لا يزرهم من خذلهم لا يزرهم من خلفهم الى آخر الحدیث حضرت امام بخاری نے روایت نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسے ایک جماعت ایسی ہوگی کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ان کو ان کے مخالفین کسی قسم کی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور نہ وہ کسی سے ڈریں گے وہ حق کا پیغام پہنچاتے رہیں گے اور یہ حق پر رہے گی یہ گروہ اور یہ گروہ جو ہے کامیاب رہے گی اور فلاحی اور نجات فلاح اور نجات کے ان کے جو ہے قدم فلاحی کے جتنے بھی امور ہے وہ ان کے قدم میں گری تو علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تشریح کیا ہے مختلف محدثین حضرات نے کسی نے مجاہدین مراد لیے ہیں کسی نے محدثین مراد لی ہیں علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو آخری وقت میں ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا براہ راست تحفظ ہے تو یہ لوگ وہ ہوں گے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دن رات کوششیں اور محنتیں جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کفر والے باطل والے جتنے بھی ہے قرآن کی آیت ہے اتخذوا الدین دون اللہ اولیاء کا مثل ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت یہ جتنے بھی کفر والے ہیں جتنے بھی اللہ سے غیر پر غیر کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کی جتنی بھی ترقی ہے وہ جتنا بھی ترقی کر جائے اس کی ترقی ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کی جالیں ایک ہی جاڑو اللہ پیر دیں گے اور سب ختم ہو جائیں گے تو ہماری تھوڑی سی بیداری کی ضرورت ہے محنت کی ضرورت ہے تو گزارش یہ ہیں کہ یہاں پہ دور دراز علاقے سے اور آقا بیرین کا آنا جانا ہوتا ہے اس اجتماع میں دنیا بھر سے اولیاء کرام آتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بہت بڑے بڑے قطب الافتاب غوث اور اللہ کے ولی اس اجتماع میں شامل ہوتے ہیں شرکت کے لیے آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ عام مجموعوں میں بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب بھی کوئی ایسا اجتماع ہو تو آپ شرکت کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں مدینہ منور مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب نے مجھے یہ واقعہ ہے تو حضرت شیخ نے کہا کہ ایسے اجتماعات میں بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں اور میں اس امید کے تحت میں جاتا ہوں کہ شاید اللہ رب اسی کی وجہ سے میری مغفرت کر دے ہم بھائی ہم کیا ہے اور ہم ختم نبوت کے تحفظ کے کام جو ہے ہم کریں گے تو وہ ہمیں یعنی جو جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ تو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بات کہہ دی اللہ نے اوپر سے وہی بیچ دی بعد ازالے کا ذنیم کہ بھائی زنا کے بیٹے تو تم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دفاع اللہ نے کی ہے تو جس کی دفاع اللہ کر رہے ہیں اور ہماری آپ کی جو ہے محنت شامل ہو تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے وہاں مصر میں جانا ہوا تو وہاں وہ قبر جس قبر کو ایک بڑیا تھی جو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے خرید خریدار میں وہ اس فہرست میں شامل تھی حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام کی خرید و فروخت ہو رہی تھی بات چلتی رہی کہ حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام غلام ہے اور وہ ایسا خوبصورت ہے اس کی کوئی سودا چل رہا تھا تو وہ ایک بوڑھی اپنے قمیض کے ایک کونے پہ اپنے چادر کے ایک کونے پہ کے ساتھ انہوں نے اپنے بال وہ باندھے ہوئے تھے اور وہ جا رہی تھی راستے میں کوئی ایک آدمی ملا اس نے کہا اماں کہاں جا رہی ہو میں نے سنا ہے کہ یوسف کے سودا ہو رہا ہے وہاں بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام بکا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ پھر کہاں جا رہی ہیں کہہ رہے میں بھی وہاں پہ خریدنے جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا آپ کے پاس اتنی قیمت ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو خرید سکے گی انہوں نے کہا میں مجھے پتہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلات و کو خرید تو نہیں سکے گی لیکن قیامت کے دن جو ہے اگر اللہ رویزن نے پوچھا تو میں ان کے مشترات میں ان کے خریداروں میں میری فہرست میں نام آ جائے کہ میرا نبی جو ہے وہ بک رہا تھا تو کہ آپ میں سے کوئی تھا کہ وہ جو ہے اس کا سودا کر لیتا اس کو خرید لیتا تو میں بھی خریدنے جا رہی ہوں اس خریداروں کے فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے اور ہم جب مصر گئے تو ان کے قبر پر تختی لگی ہوئی تھی وہی الفاظ لکھے ہوئے تھے جو ہم نے سنے تھے اور دیکھے تھے تو میرے بھائیو ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق والوں کے ساتھ اس کے فہرست میں اپنے آپ کو ڈالنا چاہتے ہیں تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں بیانات ہوتے ہیں ان بیانات کو ہم غور سے سنیں اور بیان کرنے والے بساؤ کا جذبات میں آتا ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں ان کے جو اصل بیان کا مقصود ہوتا ہے اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہم سے فوت ہو جاتا ہے تو اگر ساتھیوں کے پاس کاپی ہو ان نقطات کو نوٹ کر لیا کریں کہ مثلا اب بات ہو گئی کہ قیدیانیوں مرزائیوں سے جو ہے مصنوعات کے بائیکاٹ کے شرع اسباب کیا ہے تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے اس پر جو ہمارے ہاں بورڈ ہے مفتیان کرام کی مجلس الفقی چالیس علماء کرام بیٹھتے ہیں لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قائدیانی اور مرزاریوں سے کہ مصنوعات سے بائیکاٹ کے شرع اسباب کیا ہے پوچھتے ہیں لوگ تو اس کے علماء و مفتیان کرام نے جو وہ اسباب جمع کیے چار سو اسباب ہے جو قیدیانوں اور مرزائیوں سے مصنوع مکمل معاشی بائیکاٹ سوشل بائیکاٹ کے شرح چار سو اسباب ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ ہر وقت محارب ہے محاربت یعنی ہر وقت ہمارے ساتھ بغض اور کنہ میں ہیں اور کسی طریقے سے یہ جو ہمارا آخری وسطہ ہے جو ہمارا آخری یعنی زندگی کا وہ ایک قسم کا تکیہ سمجھو وہ ہے وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں تو ہم تو ان کی بھی خیر خواہ ہیں کہ بھائی آ جاؤ جو ناپاک دامن تم لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے اس سے توبہ کر کے آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ اور اس نبی کے زندگی میں آ جاؤ جس نبی نے ایسا نظام لایا ہے کہ دنیا میں بھی آدمی انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور ابھی الحمد للہ سرائے نورنگ میں چتیس مرزائی جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تو آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں الحمد اب ان کا جو زور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے بس صرف ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہم جو ہے آپس میں ایک گل مل کے رہیں ہم بات کو سمجھے کہ بھائی مقرر کیا کہتا ہے اور اس اجتماع سے ہمارا مقصود کیا ہے پھر یہ جو جہاں پہ جو قراردادیں ہیں ان قراردادوں کو یاد کر کے ہم آخری دنیا کے آخری کونے کونے تک اس کو لے جائیں اور ہر آدمی کے کان میں یہ بات ڈالیں کہ بھائی ختم نبوت کے کانفرنس ہو رہے تھے وہاں پر اس میں یہ قرارداد پاس ہوئی اکابرین علماء کرام کے سامنے سب نے مشترکہ ایک اجماع کیا اور ان انہوں نے یہ بات طے کر دی ہم تک جو ہے اس کی دعوت ہے اس کا پیغام ہم پہنچائے آگے یہ ہمارے لیے جو ہے سعادت کی بات ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے واخر دعوان الحمد رب العالمین